اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے تو ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگے میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے البتہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسا بے ہوش ہو کر گر پڑے بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور آپ کی اس بات پر کہ دنیا میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں